علاقے یعنی جلال پور پیر والا دین اسلام سچے خیر خواہ سچے محافظ محترم برادر حاجی غلام علی صاحب چشتی متجلو نے اس قلخانی کے موقع دے ناچیز نو مجبور فرمایا ہے اللہ جل نشان ہو حق سچ آخری توفیق بخش مختصر وقت کے اندر مختصر بول ضروری ہدایت واسطہ جو پیش کرنے لگا اس کا عنوان کربلا کربلا شریف کے متعلق ہے شیوں کا کتاب بھی کا سوں کا یہ فائدہ ہے اس کے اشارہ ہے کہ اسی طرح کربلا شریف کے متعلق سنیوں کا بھی کتابی عقیدہ ہے وہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا میرے دوستوں جنہوں نے علماء اور مشائق ہاتھ کیا جانا ہے یعنی مولوی تے پیر آخیا یہ ہر دور دو قسم کے ہوئے ایک وہ جڑے ہمیشہ حق اور سچائی دے نال رہے پاوے معاشرے انہوں کوئی مفاد حاصل ہویا ہے تو ہمیں نہیں ہوا وہ حق تو سچ دینا یہ لوگ امبیا دوبارہ سے گل سمجھ رہا ہوں ہر دور جنہ لوگوں علماء مشائق لفظ آخیا جا مولوی پیر یہ ہر دور ایک دو قسم ہوئے ایک وہ ہوئے جڑے اپنی زندگی کا مقصد صرف رہنا رکھا وہ دنیا دا کوئی مفاد انہوں ملے یا نہ ملے وہ اپنے حق کے نال قائم رہتے ہیں یہ لوگ نبیاں کے بارے سنتے ہیں دوسرے او قسم او لوگ انہوں ہوتے ہیں جنہ دا مقصود دنیا دا مفاد ہوں اللہ وہ جدھر بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مفادات دنیا کی فوائد دنیا بھی عزت جس پاس سے رخ کر دی وہ رخ پڑ لیتے ہیں انہوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہاتھ سچ دین یہ یہ ہوں نے کے بارے جو تے سامنے منظر عام سے نہیں وہ تمہوں ہور کچھ وکھاندے سنا اور جو کتاباں چ لکھے ہے انہوں دیا انہوں دیا کتاباں جو لکھے ہے وہ ہور کچھ میں جناب کے سامنے جس علاقے بیٹھا اس علاقے کو سمجھنا نہ نزاکت سمجھنا نہ تقاضے سمجھنا میں بندہ ناچیز جناب ہوں موضوع سنا رہے ہیں شیعہ مذہب دیا کتاباں کربلا کے متعلق کی نظریہ کی عقیدہ جدو سنو گے پھر اندازہ ہونا ہے کہ بیان کی ہوں تو خطاب تو کتاب میری گل سمجھو وقت بہت تھوڑا ہے گلا بہت قیمتی نے کی دنیا نو یہ گلا میں نہیں آئی ہوئی خطاب تے کتاب کی کہہ رہے ہیں تو فرق تمہیں محسوس ہو جانا کہ یار عجیب کہانی ہے کتابوں میں چہور کتابوں میں چہور میں ہوں صرف شیعہ مذہب کے حوالے نال سنوں گا سنی مذہب کے حوالے کسی اور جگہ دوست وقت قلیل اس کی نزاکت کی وجہ میں اتنا ایک جناب پیش کروں ادھر ویکو میں شیعہ مذہب بھی کوئی نیڑے کی کتاب نہیں چک رہا نہ کوئی چھوٹی موٹی یا کوئی اختلافی کتاب چک رہا شیعہ مذہب کی قدیمی کن عرصہ پہلے ایک ہزار سال پہلے کن عرصہ پہلے ایک ہزار سال پہلے پھر وہ کتاب کی جس طریقے ساری روئے زمین کے شیئن کا اتفاق ہو کیونکہ اس علاقے گل تو رولے جاتی اعتماد نہیں رہتا ساری دنیا نے شیئن کا اس وقت اتفاق ہو پھر روایتی کتاب نہیں سنا رہا کہ جن اندر روایت ہو روایت ہوگی تو گل پھر آ جاتی وہ جی روایت ضعیف ہے روایت کمزور ہے روایت جھوٹھی ہے یہ ساری گلیں نہ انہوں نے عقیدے کی کتاب بخا رہے ہیں جیسے روایت کا کوئی چکر نہیں ہو عقیدے کی کتاب اگلے جو لکھ دن پھر مضبوط گلا لکھنی پہ عقیدہ جو ہے جس بندے کی کتاب ہے اس کا نام ہے ابو جعفر توسی توس ایران امام غزالی اس سے شہر دینے توس امام غزالی کی توسی ابو جعفر خوشی اس کتاب دے شروع چپی ہی ایران تو اس کتاب دے شروع لکھے تھلے شیخ الطائفہ شیخ الطائفہ دا مطلب کی یعنی طائفہ شیعہ یعنی شیعہ جماعت پوری دنیا کے جڑے ان سارا وڈیرا یہ لقب شیخ الطائفہ پوری دنیا کے وڈیرا ہوں یہ اہمیت سمجھ لی پختگی سمجھ لی کتاب بیان کافی ہو جانا اس کتاب کا نام ہے جی تلخیص تلخیص اس کتاب کا نام میں پہلا کلپ ریکارڈ کرایا سی اردو لیکن میں چاہا پنجابی ہوگئے تو سادہ لوگ سب سمجھ لینا حقیقت اس اس واسطے کا انتخاب تلخیص شافی کتاب کا نام ہے چار جلد میں چوتھی جلد بچوں بیان کراگا چوتھا جلد چوتھا جلد سنو عبارت عربی نال نال پڑھتا جا گا سادہ مطلب سمجھاتا جا گا آخر تک پہنچ کے اجازت وقد ہم ابو عبد اللہ علیہ السلام جو کچھ لکھے ماؤں میں پڑھتا جاؤں وقد ہم ابو عبد اللہ علیہ السلام لما عرف بقتل مسلم وأشير عليه اسی رے إليه بنو عقيل جب امام حسین پاک نو پتہ لگا امام مسلم دے قتل دا قتل مسلم وہ اشیر علیہ بالعود اور امام نے اشارہ کیتا اس بندے نے جنہیں آڑ کے خبر دیتی سی کہ مسلم پیچھے قتل ہو گئے کفر بلاؤ دے انہیں اس کے اشارہ دیتا واپس چلے جاؤ حالات اگے ہلاک کوئی نہیں جس لیے امام پاک نو یہ ساری اطلاع ہوئی فوا توجہ باد ہے بل بنو حقیل امام پاک نے واپس ہونے کا جاتا تھا بنو عقیل یعنی حضرت عقیل کے پوتر امام مسلم کے بھائی وہ سارے اٹھ کھلوتے انہیں واللہ لا منصر حتی ندرک کا اور نظو کا ماضا کا اخونا اللہ کی قسم میں واپس نہیں جانا یا بدلا یا پھر بھی مر جائیں گے توجہ ہے ہوں اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے شیعہ مذہب کے کہ امام حسین واپس ہونے کا ارادہ فرما لیا کدو جب مسلم دی شہادت دی خبر سنی واپس ہونے کا آپ نے ارادہ فرما لیا تھی کہہ ہو کہ امام حسین جا رہے سن دین بچاؤ ایک بندے دے قتل نال دین بچاؤ والی جیڑی ضرورت تھی کدھر گئی دین بچاؤ واسطے ایک کی پتہ نہیں کنے کنے خاندان نبی کے صحابہ کے قتل ہوتے رہے ایک بندے کی خبر سن کے امام واپس پہ جاندے نے اگلی گل مسلم پاک دے پڑا جڑے نے وہ پہ کہتے ہیں ہوں اصا بدلا لینا یا سن ختم ہو جائیں انہیں مسلم پاک بھائی نے یہ کیوں نہیں آخیا کہ اسلام کا مسئلہ ہے پڑھا ایک گیا ہے تو لگا جاوے اصا ہوں اسلام واسطے پیشہ نہیں ہٹ سکتے اسی اگے جا گے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اسی اپنے برا کا بدلا لوا گے تو پھر تو برا کے بدلے کی گل آئی اسلام کی تو نہ رہی سمجھتے پاؤ کتابی سچ کتابی ممبر سے مولی پھر کھلوندا ہے جو مرضی کرے جی میں لوگ بیٹھے نے اس طرح انہیں چل پینا لیکن یہ جو کچھ لکھے ہوتے تھے فکالا وجو امام حسین نے فرمایا لا خیرہ فی الحال بعد ہاؤ امام حسین نے فرمایا جی مسلم کے برا یہ کہ اصا بدلا لینا ہے یا مر جانا تو پھر انہوں تو بعد جیل کا کوئی فائدہ نہیں بھراوا برا میرے لگے جان میں جیوا کوئی خیر نہیں اس جینے سے کوئی فائدہ نہیں پھر ہوں امام حسین فرماندے نے پراوا تو بعد جین کا کوئی فائدہ نہیں حق تو پھر یہ بنتا سی امام فرماندے کہ یار تسان دین واسطے جانا میں بھی پھر دین واسطے میں پھر تے میں پچھا نہیں ہٹ سکتا ہوں لیکن امام نے نال فرمایا انہوں تو بعد ہوں جین خیر کوئی نہیں تو پھر تو مطلب نہیں نکلیا کہ گل تو آ گئی ہوں صرف اپنی برادری کی اپنے بندیاں دی اپنے پراوا دی ہوں اسلام کی گل تو رہی کوئی تو سمجھتے پاؤ ہاں۔ میں وہ جڑا لوگ ملا روان دین ذاکر روان دین وہ رونے والے پاس میں تو نہیں کھڑنا میں تمہوں دل دا رونا ایسا دینا ہے کہ تسا زندگی بھر رونا ہے کہ اصا کی جھوٹ سنتے رہے عظمت اسلام ثم ثم لاحقه الحر بن يزيد ومن معه من الرجال الذين انفضهم ابن ابن زياد زياد زياد الانصراف وسلمه ان ان يقدم يقدم على على ابنه توجه له جس لیے امام پاک نے باقاعدہ فرما دیتا ہوں ہور مشہور شخص امام پاک کی جماعت میں شامل ہونا ہور ہو رہی آ گئے ابن زیاد نے بھیجے انہیں واپس جان کو روک لیا اور انہوں نے آخر کہ تصا ابن زیاد کو نازلا ناظلہ ابن زیاد کی مرضی دے تسا پابند رہنا جیویں آخے گا تسا کرنا ہم تنا امام رک گئے ولما ولمبا اللہ سبیلا الى العود جدو امام نے ویخیا واپس جان کا ہوں کوئی راہ کوئی نہیں یعنی فوج آن کے اپنے زیاد کی ڈکی کھڑی راہ راہ جان دینی نہیں جاندی سیدھا چل اپنے زیاد ولا الا دخول الکوفت کوفہ میں جان دی بھی کوئی گنجائش نہیں نہ واپس مدینے جان دی نہ کوفے میں دے تو سالہ کا طریقہ شام تو جو ہے نہ کرے جی سالہ کا طریقہ شام ہے نہ ہوا یزید جب نم امام پاک ویٹیا جب دو میں رستے بند امام پاک یزید وال ٹر پے شام کدھر ٹر پے اس کے بعد ٹر پے جنہوں آخیا جا کافل سی دین کا قاتل دشمن سی اہل بیت کا پکا دشمن سی اس وقت امام حسین ٹر پائے علیہ السلام بے انہو علامہ بہی بہی زیاد و صحابہ امام پاک اس واسطے تو پہ یزید والے پاس امام پاک کو پتا سی کہ یزید میرے بارے نرمے ابن زیاد سختے پتہ جو ہے کوئی نا شیوا جی۔ خانی ہے تو لگ رہے جی بالکل خالی ہوں میں کل خالی میں جڑ جاؤں گا گلخانی اتنے لکھی ہے پلخانی اتنے لکھی اج تک گلخانی کے جھگڑے نہیں میں پاگل نہیں کہ میں بھی اسے روک کر بیٹھا اصا ہوا کا قوم کا رخ پھیرنا نہ ہوتا مجدین کا کام قوم کے رخ نال چلنا نہیں ہوں قوم کے رخ نوڑنا ہوں پھیرنا میرے دوستوں لفظ نے توجہ کرو امام پاک سمجھتے سن یزید میرے حق کے چ نرم ابن زیاد میرے حق کے چ سخت یہ تو الٹ کہانی نہیں آپ تو سمجھنے یزید سخت شیعہ مذہب کی کتاب کی لی ہے کون سخت ہے ابن زیاد تو نرم کون ہے یزید نرم سمجھ کے امام پاک یزید انتر سبحان اللہ توجہ شیعہ مذہب کا دنیا کا منیا امام ایک سوال کا جواب دین لگا ہے سناو سوال یہ اٹھا کہ یار امام حسن نے جب معاویہ نو سامنے ویکیا وہ اپنی فوج آئی کھڑے امام حسن نے اپنی جان کے خوف تو اپنے البید کے خوف تو اپنے دوستوں کے خوف تو امت مسلم سے ہمدردی فکر توجہ امام حسن نے سلا کر لی حضرت معاویہ تو سوال اٹھا امام حسین نے کیوں نہ کی سلح یہ ڈر تو جہاں اتنے سی وڈے برا وہی ڈر تھے اس چھوٹے برا نو بھی آئے تھے جی امام حسن نے ہلاکت تو آپ نو بچایا امت نو بچایا تو پھر یہ امام حسین نے اپنے آپ نو ہلاکت پایا سوال کا کی جواب ہے یہ سوال آپ اٹھا کے شیعہ اس کا جواب دینا کہ یار ہلاکت امام نے کیون پایا آپ امام سے یزید ٹر پے پھر ہلاکت کیون پایا انہوں یا تو لڑن کی سوچ دے پکے رہیں گے اتنے پکے نہ لے انہیں تو چھڑ پایا یزید ٹر پایا توجہ اگلی ہوں گل سمجھ فكيف يقال انه عليه السلام القى بيده الى التهلكه میں عبارت نہ پڑھنا پیا یہ کتاب جی میں کھول کے بیٹھا یہ شاید تے پاکستان کسی کو ہو گئی نہ شیئر کو لبنی تھے نہ بریلویاں کو ایران تو میں منگائی پڑھتا جا رہا تاکہ اگلے تسلی ہوں جائے کہ یار اپنے آپ مانا نہیں کر رہا جو مانا کر رہا واقعی کتاب ہے میرے دوستوں پکے کیسے یہ سوال اٹھتا ہے امام نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ابو خلا قدروں میں آنا ہوا علیہ السلام قال علیہ عمر بن سعد اختاروا منی اما الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه او ان اضع يدي على يد يزيد فهو ابن عمي يرى في الرايه واما ان پکی روایت ہے کیا کہ امام پاک نے عمر بن سعد وہ ابن سعد روایت کیا میں حسین کی طرف ہوں تر گلا گل چن لو بولو کیا کیا کنہیں کیا کنہیں فرمایا امام حسین نے فرمایا ابن سعد نے تر گلوں ایک گل سن لو یا تو مینو ادھر جان لو جتوں میں آیا توجہ آئے آئے کتوں سن مکے شریف مینو ادھر جان لو کیونکہ مدینے شریف تو مکے چلے گئے سن مکے تو پھر ادھر آئے تو مینو مکے وال جان دو جتوں میں آیا مینو جان دو جو ہے ہوں اتنے سوال اٹھے گا بھائی امام پاک پھر واپس اتو جانا چاہتے سن جتوں آئے سن کہ آئے کیوں سن روایت چاہتا ہے شیئر کول سارے کول آئے اس واسطے سن کہ امام نے فرمایا سی جی میں مکے چ رہنا کہ مکے چ میرے قتل کیا جانا ہے کہ مکے کی بے حرمتی بے ادبی ہو جانی ہے میں نہیں چاہتا میں مکے کی عزت خراب کرا اس واسطے امام چلے کہ جی واپس جانا چاہتے ہیں پھر اتنے تو ہوں دوسری گل دوسری شک دوسری صورت ایک تو فرمایا جا میرے واپس جانے دوسرا فرمایا ان ادا جد جزید فهو ابن عمي جرى في رؤيه کنجرا تیری تھان سے کوئی سور جم پہ وہ چنگا سی بڑوا اچھا۔ اگے تو اگے لکھا فاہو بلوان عمی وہ میرے چاچے کا پوتر کی لکھا اگو اور بولو مرو فاہو ابن یزید میرے چاچے کا پتر ہے یار یہو میرے متعلق دے آپ نے فرمایا درشن کیا لیا کہ میری مزید جان جو میں ہاتھ رکھنا آدھا یہ علید یزید یزید کے ہاتھ کو ہاتھ رکھتا ہوں یہ ہوں اج تک جی سنتے رہے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین حسین بنا ہست حسین سرداد نتاد دست در دست حقا کے بنا لا الہ ہست حسین سر دے دکھتا پر ہاتھ ہاتھ نہیں دکھتا وہ میں پوچھنا لانتی تو ممبر تو کئی جن میں ہاتھ سے چاہ نہیں دیکھتا پتے کا دست کدا مراد پلی تو صاف لکھی کھڑے میں جو انہیں آگے بانٹ ہاتھ میں ہاتھ رکھے نا میرے چاچے کا پوتر پر سوال یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نا حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا کی کرے تو بکواس کی میری ہاتھ ہاتھ نہیں دیتا نہیں دیونا ہاتھ ہر کے نہیں دیونا حسین آخر سیر کپی سکے ہاتھ ہاتھ لاکھ لانا ممبر دیا بھوکی میں کتاب کچھ نہیں کتاب بڑا گمراہ ان شاء اللہ چشتی کا چن لگا زمین عرب عجم کٹھی ہو کے بہ جائے میرا ایک کتاب سن لیں اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش سڑک کلندر اقبال فرماؤں اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش میں سارے ہلا ہلو کبھی کہہ نہ سکا مول صاحب کتاب تلفیس الفیلہ بڑے دے بھی اللہ شافی اللہ کا پیچھے تلخیص چلو تلخیص الشافی چاہیے شیخ الطائفہ ابو جعفر دوسری پر سہیل چاہیے باب یا چاچے کا پتر کھڑا دے حسین کی حاضر تیار کرے بولو امام حسین فرمائیں پیسے نہ پوچھے ایک کافل کے دشمن آپ کی چنا مرادہ حسین کے مقابلے آیا کر سنو وہاں انت سیلو بھی علاقہ سمورت مسلم یا من رہے جاؤ کسی سرحد کے مسلمانوں کی سرحد کے اتنے جڑے مجاہد لی مال ہوں میں سرحدی فوجی بن کر سن سرحدی مجاہد بن کر سن جی میں بے کھڑے ہو سکے اگلے لفظ لی ماں لہو جیڑے سرحدی محافظ مجاہد کھڑوتے ہیں جو حق یزید تے بنتے کیونکہ ملازم ہوں میرا حق بھی یزید سے اوہو بن سی وعلی ما علیہ یزید دا جو حق خلیفے دے بادشاہ دا جو حق سر سر حق دے ہر محافظ دے بڑھتے دے میں تے بھی وہ ہاتھ میں یزین کا غوث ہی للکار ہے کی چشتی چشتی چشتی جیو جیو لیا ابن ساد نے خط لکھا ابن زیاد بل حسین اے پیاس نے تر گلا فابا ابن زیاد نہ منیا سمجھو فلم مارا علیہ السلام اتنا من منخو وان دین منبول وراء ظهورهم وعلم أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذل والعار امام حسين نے جدو محسوس فرمایا یہ قوم دین کا خیال چھٹ گئے میری گل نہیں مننا چاہتے پتا لگ گیا امام حسین جی گل مننا یہ آخر میری کر مستقل میری کر میری پر پابند رہو امام نے ویٹیا مرضی کا پابند رہنا میری بےستتی تہذیل یہ نہیں ہو سکتا جدید جانا عزت ابن زیاد کے ہاتھ سے بیعت کرنا مرضی کا پابند رہنا یہ امام نے بےستتی سبھی جدید کی بیعت ہاں، بے شک بے شک سچے بے شک ارے چشتی یہ تو وہی بات ہو گئی جو تم نے کہا کہ امام حسین کسی نے کہا اگر امام حسین نے یریف کی بیعت کا اقرار کر لیا تو پھر قتل کیوں ہوئے یہ تو وہی بات ہوگی شیعہ کی کتاب سے کہ قتل ابن زیاد نے کیا امام یزید کی بیعت کرنے پر آمادہ ہو گئے ابن زیاد کی بیعت کرنے پر انکاری رہے کیوں انکار کرتے رہے فرماتے ہیں یہ ذلت ہے میری کیوں خلیفہ وہ پابندی یہ بھی نہیں فرمائی لہذا امام نے سمجھا میری ذلت یہ میں نہیں کروں گا تو قتل کیا اس وجہ سے کہ امام اس کو ذلت سمجھ کر ابن زیاد کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا وہ چشتی تھی وہی گل ہے جہی تین میں یہ گل کی مینو کہ دا امام ساری دنیا دا یہ گل کا حسین ہو جیسے عجیب گل اللہ تو اب امام صاحب نے فرمایا وآل امره من بعد الى القتل توجہ امام صاحب نے فرمایا جی ابن زیاد کی بیعت کرنا ایک ذلت دوسرا ایب اے نے اس کمینے نے بیت لے کے بھی میرے قتل کر دیں گے تو فرمایا پھر یار یہ تو میری دونوں ذلت ہے یہ میں مرضی کا پابند نہیں بنوں تو پھر بھی میرے قتل کر دیا گے امر ہوں میں بات واپسی پھر بھی قتل ہوا جا ہاں کا جا مسورہ والمدافعات نفسی پھر ایمان پھر ایمان اپنے دفاع دفا وکا نہ میں نہ یہ حدل خوش نئے کہ بھی اور شہادت و لڑ امام حسین دو نیکیاں ایک نیکی دو حوصلہ میں سے ایک حوصلہ کرنا چاہتے تھے یا تو کامیاب ہو جاؤں گا لڑکا یا شہادت توجہ یہ ہے ایک ہزار سال پہلے طے شیعہ دی امام کو سمجھ آ گئی اج دے ملا بڑے کو سمجھ نہیں آئی جب میں کیوں سمجھ نہیں آئی الماسرا تو اصل مناسب میں بیٹھا انہوں کے دور جی ایک دور چ ہوگی بندہ نا تو پھر نفرت ضرور ہوتی المحاصرت اصل منافع جی میں ہوں دو چار سال سال پہلا تو پھر تین آخنا سی سا چشتی امام لے گیا بات بے شک بڑی مزدور دنیا اپنا سامنے ہوئے اپنے دور ہوئے سونے ورگا ہو گند سمجھ کے سٹ دیں گے پرانے زمانے کا گند ہو چپ کے سر سے لیں لے خیر میرے دوست کو سو جو ہے بولو تو صحیح भाई भाई भाई और मैं लफ्ज पढ़ने का गौर करिए انه إنما أراد إذلاله والغض من قدره بالنزول تحت حكمه ثم يفضي الأمر بعد الظلم إلى ما جرى من إطلاق النفس ولو أراد به عليه السلام الخير على وجه لا يلحقه فيه تابعة لطاعة يزيد لكان قد مكنه من التوجه نحوه لهذا إمام حسين امام حسین نو ابن زیاد زلیل کرنا چاہتے ورنہ اللہ لفا کے یزیب لفا اگر آ کے مقصد ہوں نا ابن زیاد کا ہوئے توجہ لفظ اگر ابن زیاد کا مقصد ہوں نا میں یزید پر جا کے یہ میرے ضرور لے جائے گا یزید کی فرما برداری لوگ یہ کچھ نہیں کہیں گے کہ میں امام حسین کر لیں گے لیکن امام حسین پک سی میں یہ نہیں کرنا تو سامنے سے دلیل کر کے میرے مارنا ہے یزید نہیں لے جانا کہ میں ہوں ایڈا بھی نہیں دیکھ سکتا سن دو پایا حقیقت کی نہیں کنا داگا سوچنا دنیا کا خالی نہیں روئے زمین عرب اجم تمہیں پتہ ہے ایک کمال ہے کہ یہ ایران دا اس وقت دا بہت بڑا ہونا کہ پتہ نہیں کن کنیا جلدوں نے عربی چ کتاباں لکھی ہیں اس کمال حیدری نے حالے بھی جیوا بیٹھا عربی وہ زبان ہے اس جناب حضرت معاویہ سے بک ماری میں عربی کے اندر جواب چڑھایا ہے اللہ نے فضل نہ ایسی ناسا کٹیا آج تک میرے جواب کا جواب نہیں آیا میں ہو بھی کرنا دے واقعہ چھوٹ کے کہنا میرے پتا ہوگا نا اگو بندے کے پتر بیٹھے میں قسم سدا دی کر کے کہنا میں کتاباں لے کے اگلے کے گھر بڑھ جاؤں ادھر آئے ایسے میں مالی جی بیٹھ گل کر بندے کے پتر بیٹھے سونے کہ بہرداری حسین کہ جدید کی خردہ برداری کرنے بیاض من نہیں روکے گا کہ لے جائے گا کر لیں گے ابن زیاد بھی کر جاتا سمجھ جو ہے چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا مڑ ایک سوال دے جواب لوٹیا پوچھنا وا سوال کی اٹھایا ہے سوال یہ اٹھایا ہے کہ یار امام حسن سلا کر لی لڑائی چنگی نہ سنی تو امام حسین نے لڑائی کی تھی تو سنا چنگی نہیں سمجھی یہ دو براوا کا عمل جڑا ہے لڑے گا کفقت کی ہونی ہے جی وڈے بڑا صحیح کیتا ہے وڈے برا صحیح کیتا ہے تو مڑ چھوٹے غلط کیتا ہے تو جے چھوٹے صحیح کیتا ہے تو وڈے غلط کیتا ہے یہ مڑ گل کیویں رلاون گے دوویں براون دی ہن شیعہ او جواب پہ دیندا سناواں عبارته وأما الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسن عليه السلام فواضح صحيح لأن أخاه عليه السلام سلم كفا للفتنة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته وإحساسا بالغدر من أصحابه والحسين والحسين لما قبل في ظنه النصرة ممن كتبه ووثق له فرأى من أسباب قوة نصار الحق وضعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب والخروج فلما فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الغدر في وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافأة والتسليم كما فعل أخوه عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متفقان إلا أن التسليم والمكافأة عند ظهور أسباب الخوف لم لم يقبلا منه عليه السلام ولم تجب إلى مواقعته طلب نفسه ومنع منها بجهده حتى مضى كريما إلى جنة الله ورضاه جواب من بنده أما الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسن إمام حسن ده إمام حسن ده گل سمجھ تک امام حسین بھی تو ایویں کی امام حسین بھی تو ایویں کی انہوں نے آخر نہیں لڑتے ہوں اگے لفظ جڑے اے بولن دیا رام رجوع امام نے بھی تو واپس جان ارادہ فرمایا رک جان کا بھی لڑنا نہیں اگلے ہوں لفظ ایسے نے جی آم تاری بولی جو استعمال ہو جاتا تم سمجھ لگتے ہیں وہ تسلیم کہ جیسے کی حکومت نے تسلیم کر لیں گے ملا آخر امام نے تسلیم نہیں کی پھر دے دیتا تسلیم نہیں دیتا تے تو لکھی بیٹھا تسلیم ہوں زاگر کا کی بنے گا زاکر اگر یہ گلا اپنی لکھیاں کتاباں سنا دیں تو تھلے کا بھی لاکھ چالی لاکھ پناہ لاکھ کروڑ نہیں مل سکتا ملے گا اگلے لفظ سن فل حالان متفقان حسین کے حسن دونوں کا حال ایک حسن صلح کر رہی سی معاویہ نام حسین صلح کر رہی یزید نال دونوں کا حال ایک جنگ کدھر گیا بیچارے بڑے پریشان بیٹھے وہ چشتی سر پانی بھی پا ساری زندگی بھی سنی سنائی ساری تے گئی اصل سمجھتے حاصل سر جسے رو رو دے محفل چھوٹ سے سمجھ لیا سے یار آج بخشیش تے سکتے جنت گیا یہ تو ساکوی پاک کے کور تے جنت نہیں مل دی پچھلا تو سارا کسی گیا کور ہو بڑھ سکتے ہو سکتے کئی سوچیں گے کے جو تو خانی پر پڑھ کے آئی تھی تو ساری پڑی سنگ کمیٹی کمیٹی کمیٹی گراؤنڈ اجمن ہاں، آ رہے وہ کہا بھولا جب وہ ہے کور مال مار دے یہ ضرور ہوئے متفقان شیعہ مذہب کے عقیدے میں یہ بات تمام دنیا شیعہ تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ امام حسن نے سیدنا معاویہ سے سنا کی اور امام حسین نے یزید سے سنا کر لی کیا بنے گا کدھر گئی جنگ معلوم ہوا جو کچھ سانحہ کربلا بنا یہ یزید کی وجہ سے نہیں بنا یہ بنائے اپنے زیاد کے ظلم سے اے کنجر کمینا جی سور نہ بنتا امام پاک جی ظلم نہ کریں گا تو امت کو اتنا نقصان نہ دیکھنا پڑے پر بلا شریف کا منظر پوچھ کی شہادت کا منظر سید السلام نے قبول سے صحیح حضور اور تین پتہ اللہ کے محبوب زندگی کدی جہاد تے روئے نہیں پتہ تین اللہ کے محبوب سے خود فرمایا اے اللہ میں محمد کی تمنا رہی تیرے رستے کے اندر قتل ہوا پھر بندا ہوا پھر قتل ہوا پھر بندا ہوا پھر قتل ہوا دس جڑی شاپ محمد کریم نے اپنے واسطے پسند کی تھی ہے کیا اپنے اولاد غلام کے چٹو ایسا راجا نہیں سمجھتے یہ اللہ کے آزاد بندے سمجھتے ہوتے ہیں حقیقت حضور کیوں رہے میرا نقصان حسین پاک کا جنتی ہومنا حسین نامی شہید ہوتے تامی جنتیاں سردار سن سن سن دو شباب حسل حسین سی شباب دو شباب حسین میں جنتی زمانہ میں سردار نے اگر آ حسین کربلا شہادت کی وجہ سردار بنے حسن کیڑی شہادت کی وجہ سردار بنے حسن کہڑے کربلا گیا کم مقصد بڑھو حسین نہ شہید ہوں گے تمام جنتیاں سردار سن حسن جنتیاں سردار یہ بھی جنتیاں رونا کیوں سی حضور کیوں روئے نقصان بڑا سی کی امت جہنم میں جانی رسول دے نواسے نو قتل کر امت جہنم بھی حقدار بنے حضور نو گوارے کیا اس سے امت کے بخشوان کی خاطر رات نو نہیں چل رہے بولتے سے علی دیا بولتے سے جس امت کے کی فکر رسول نو رات جگا جاوے وہ بھی نواسے نو قتل کر کے کیا رسول نو دکھ نہیں سی نواسا شہید ہونا جس مقصد نو گئے مقصد پورا نہ ہویا اسلام بدنام ہوا کافر کی نظر امت مسلمہ بدنام ہو گئے کافر کی نظر یہ سارے نقصان رسول ویٹے کہ حضور آنسو آ گئے آنسو آ گئے لیکن اتنے گل کردیا بچے بہت ہی چھوٹے سن جی روایت چاہتا ہے گود کھیل رہے سن خدا جانے سال دو سال بعد امام حسین حضور کی زندگی شریف پائی حضور ایک بار جبریل دے خبر دین دے دے قصے روئے نے لیکن محرم پھر کبھی نہیں روئے حضور سنت نہ بنا جائیں گے ایک بار روئے جبریل کے دس اگلی سال رو یاد کر کے ہوں جی۔ یا تاریخ ہونی جتنے محرم بعد آئے سارے محرم کے رسول دس محرم کو روتے تاکہ سنت بن جی موقع روئے خبر سن کے بھی وجہ دس ہے ہوں آپ ہی اندازہ لگا کہ آپ کی وڈ کے جہنم بننے کی کوشش پہ کرنے ہاں کہ تو ہر سال تازی پہ کرنے ہاں نار ہر سال کے آدھار سور کیوں نہیں کیا میں گل کر کے پوچھوں کیا کر نامدار جہاد دوست کدی نہیں روئے کی کہہ رہا میں جن مرضی پیارے تو پیارے شہید ہوتے رہے اللہ نے حبیب روئے نہیں سواؤ کے بھی تھوڑی گل کر دیا صحیح روایت آیا ہے خاطب نے سات وغیرہ جو جس نے نبی کا سونا چاچا بڑے پیارا چاچا حضرت امیر حمزہ کافر ہاتھوں بڑی بے گردی بے رحمی دلال شہید ہوئے وہ ظلم کے امام حسین سے نہیں ہویا جڑا حضرت امیر حمزہ سے ہویا ہے فرمایا گیا بہت لڑکے سرکار مدینے میں تشریف لیا ہے سمجھو جن قتل ہو گئے سن بیبیاں آپ اپنے مقتولہ رو رہی سن حضور تشریف لے آئے فرمایا لا کن لا پوا کے جلا ہم سنو رو منا رہی ہے کوئی نہیں جو ہے یا غفلت ہے جاگے بیبیاں رو دی آواز آئی حضور نے فرمایا کی ہو رہی آواز کیا حضور جنہوں نے تصویر حکم فرمایا سر حمزہ رو وہ بیبیاں رو رہی ہیں سن لا نبی کا سچ سن لے اور کوڑیا پھر قیامت تک رونا وہ بولو مرے سوچا بول نہ اس تو بعد ادا ہمیشہ ہمیشہ ہوں رونا بند مقدس چاچا شیر وہ شہید ہوا ہے یہ اپنی رسول کے چاچے قدر گٹ نہ جائے ایمان برباد ہو جانے لہذا اوپروں ہٹا کے چاچے سے روا دیتا کے پتا لگے کے چاچے اللہ کے رسول چاچے کی قدر بہت رسول کی قدر بہت ہے اپنے کا نہیں ادھر ہی خیال رکھنا پھر جدو ویکیا کہ ادھر ایمان بچ گیا ہے اتو پھر ہمیشہ واسطے مفتی عرب و محمد فضل احمد چشتی صاحب محمد شبی لاجپال محبوب فریش چشتی جو ہے اس موقع پہ روایت میں پوری کر دیں اتنے دو گلا کر لگا ایک گل یہ کہ حضرت حمزہ دا قاتل جہاں سا وہ سن حضرت وحش انہوں کا نام ہی بخشی سی وہ ایک حبشی غلام سی بعد مسلمان ہو گیا توجہ واشی سی حضور وہ آ کے مسلمان ہو جس کے مسلمان جس پہلے مسلمان ہوئے مسلمان حضور میں فرما ہے کم کریں گا جی ہاں فرمایا اسلام تیرا قبول ہے لیکن تم میرے سامنے نہیں دیتا سمجھ میرے سامنے نہیں کیوں میرا چاچا بڑا پیارا ہے تو بڑی بے رحمی نال مارے تو سامنے آنے گا وہ حال تے واقعہ مینو یاد آنا شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے محمد سے رونا شروع کر دے تو رونے کی اجازت نہیں میرے سامنے نہیں بول رہے لطائف کو نکلنے سنا ارونے کس نے اوپر دوسری دوسری گل کی حضور نے فرمایا چاچیا اپنی چاچی کتاب کر کے فرمایا شہید ہو گئے چاچیا میرا جی کرتا میں تین نند سنا تیری لاش نے پرندے کسیٹ کسیٹ کے لے جانے قیامت والے دن تو جانوروں کے پیٹ چوٹ گیا حضور نے کیوں فرمایا کو یہ سمجھے کہ بڑی بے ظلم کے طریقے بھی کٹ کے چبائی گئی محمد نو بڑے دکھ ہونا ہے میں پہلو دس دیا چلے ہو میرا چاچا شہید ہوا ہے میں دکھ کیوں کرا میں تے آنا یہ چھوٹا دکھ ہے یہ جانور گھسیٹ کے لے جانے چبا چبا کے کھانے تو میں محمد پھر میرے چاچے کی اور شار بد گئی Yeah. توجہ ہے اگلے لفظ حضور نے فرمایا چاچا جی چڈنا تو میں اس واسطے نہیں بلکہ بھی آئے قیامت تک تینوں میں یہ جانور گھسیٹتے رہیں گے لیکن اس واسطے دفنا رہا ہاں، سج نہیں رہا ہاں۔ کتنے رو نہ لگ پے معلوم ہوا اور سجنا رونا رونا جان والے کوئی ایڈا بہرا کم ہے پاک رسول روکن تو رومن تو رومن تو مت روکے بچا رہے ہیں بس آپ ہی سمجھ رہے ہیں سن رون کی اجازت نہیں روستے ماحول بنا کی اجازت نہیں سانو ایک حکم ہے شہیدان کے دعوے دار بنیا جی شہادت تمنا رکھا جی شہید بننے کی کوشش کرا جی پچھلیا نو ہسیا جی پچھلے تو خوش ہوا جی آخنا واہ بھائی واہ سڈے شیر نے ذکر کرنے ہاں بہادری کا سر یعنی ابو طالب کی اولاد ان لڑائی جنگل کا ذکر کیا اسفہان ابو فرج اسفہان کدوں نہ بندہ جی کوئی دو سو چوراسی دو سو چوراسی ہجری کدو بتایا جی تین سو چونجا جو تیسری ہے یہ بڑوا بنو مئی جو نکل کے آلتا ہے دشکن اپنے ساتھ ایک کتاب نے بڑا چنیا سکیا جانے یہ کا بھی بڑا تفصیل ذکر کرتے ہیں لکھا بخارا جت ہاں توجہ نوز باللہ بی بی پاک زینب سن کے بار بار حال شخص بی بی اپنے کپڑے پھاڑ کپڑے پھاڑ دیتے عورت کپڑے پھاڑے جس لے جس سینے والے پاسوں پھاڑے گی تو سینا ننگا موڈے والے پاس پاڑے گی تو موڈا ننگا باہ والے پاسوں پاڑے گی تو باہ ننگیا لاتا مت وجہ منہ تھپڑ مارن لگ پہ اور اگلے لفظ میں سارا جاتا ہاتھ سے تن ننگے سے ہو کے باہر نکلوں خیمیا تو چار پاس فوج کھڑی ہے بنے جات یاد دی ہے جو ہے آ کے بے ہوش ہو کے دیکھ امام حسین اٹھن دیکھ کے بی بی رہا راحوی مرنا ہوئے چلو پاسوں ادھر پوری بک پانی پگا جو بیوی پاک پھاڑ کے کپڑے یعنی ننگی گئی منہ کٹ ہوں سر ننگا باہر آ گئی گھر میں سچی دسیا جی اس ایسے کام بے حیائی نہیں کہیں گے بے غیرتی نہیں کہیں گے عورت کرے بے حیائی مرد دیکھے تو بغیرتی منہ کٹنے تو سارا حال ایجا کہ اپنا بھی خیال نہ رہنا یہ بے صبری نہیں کہیں گے یہ بڑوے نہ تو خدا دی بڑے لانت ایک تو روایت جھوٹیاں لکھنی ہیں اتو لکھنیا بھی انج دیا بکواس ہوں یہ مطلب یہ نکلیا کہ نوز بلا رسول کا گھرانہ بے حیا بھی سابت ہویا بے غیرت بھی سابت ہویا تو بے صبرہ بھی سابت ہویا ہوا کتے کے پتروں کو پوچھ لانت پوے تھے ایویں ہی تصا پیسے کھانے کھانے سر یہ گو کھا لو چکا نہ مرادو ایڈے مر گئے کبھی تصا سوچے کی بڑے کہہ رہے ہیں بڑے کی بکواس کری جانے تین شرم نہیں آئی یہ بکواس سن گیا کتے کا پتر جسے لیے بوکن رہے تو تلٹا رو رہے تیرا تے حق بنتا سی تو اگ بن جانا اگ بن کے لکڑ خروک کے خوہ بچ کے بوسے دے بارگاہ کتی دیا پترا گشتی دیا بچیا تین شرم نہیں ہوگی تین کنہ کہی جانے خدا دی کچھ تو شرم کر ظالما ابن زیاد قتل پیتے بندے مرتے ہی ادھر قتل بھی ادھر اور اے دلہ لانتی کون حرام دا جڑا ہمیشہ مردوں کو گوارا نہیں ہوگی بے سمجھ لگی جی میں کی میرا جدید میرا جدیدی ہونا پتا لگ گیا کہ نہیں ہاں؟ میں جدیدی پیسہ میں سمجھ لیا تو لاکھ لانا کلین چوٹا یزیدی بیٹھا حسین کی بےزتی کرے میں حسین پیچھے جان والا ہر جگہ گشتی دیا پوچھا کے دوست نے دنیا حسین کا دشمن ہوئے اور کوئی نہیں ہوا ہوں میں ٹھوکی جانا کسی نے آخری کو پٹ کے بکھاؤ امام پاک کو سید اس کو ادا کرتے ہیں سنو یہ ایک سوال ہے امام پاک کو سید الشہدا کیوں کہتے ہیں دنیا کٹھی ہو جائے جواب نہیں دے سکتے یہ جواب صرف دے کر کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا امام پاک نے سید الشہدا کیوں کیا یہ جسے میں بتا سکتا ہوں کمالیا شہر کمالیا چیچے ہاں، اندر میں آج تو تقریباً تقریباً چار سال پہلے یہ پورا موضوع آیا امام حسین سے یہ دشوار کیوں یہ پورا موضوع آیا چلو موضوع کا لطف لینا تمہوں دو لفظ سوال کہ دل ٹھارن حضور نے فرمایا سید شہدائے فرمایا سید شہدا میرا چاچا حمز ہے قام راچو السلطان ایل ونهاه فقاتله فرمایا دوسرا او شخص سید الشہداء ہے جیڑا کسی علاقے دے حاکم دے تے کھلوے اونوں سچ آکھے حق آکھے بدی تو روکے نیکی کا حکم کرے اونوں قتل کر دے وے پھر اے سید الشہداء ہے امام حسین نے ابن زیاد نے سامنے منہ تے حق آکھے حق آکھے انہیں اس سلے دے اندر امام نو قتل کر شہید رسول کے فرمان کے مطابق امام کا سید الشہداء آپ بھی چاہتے رسول اللہ اگر بندہ ناصیب دی خدمت قبول آئیے تو ناصیب معاف کر اللہ میں مسکین میں بولا بالا اللہ میں تین ہزار کی پچھان نہیں رکھتا سونے محمد بے نے گلام سنو میں ایک اپنی گل اپنی گل میں میری گل سمجھا چپ سنو میں تقریباً پچیس سال ہو گئے میں میت کے کا نہ کھانا کھدا نہ پیسہ لے خدا اگلے دن میں ضلع گجرات گیا ضلع گجرات جنہ پڑا کے فارغ ہوا انہوں نے لاکھ روپے پوری ہزار ہزار میری جیب چھوڑ دیتی میں انہیں واپس کر کے میں بھائی میں میت کر کھانا پیسہ نہیں سمجھتا تمہیں فتوا نہیں دینا میں اپنی گل کر میں جائز نہیں سمجھتا اپنے آپ سے دوسرے مرضی موج کرو انہوں نے لاکھ روپیہ واپس کر دیتا ہے سچی دسیا مولی کو ممکن پیر کو ممکن ہے سچی نظر آپ اندازہ لگا جا لاکھ روپئے کی کتھی واپس سٹ دے وہ ممکن ہے کہ گل چھوٹی کر یعنی ہر شہر گبن کر کے تم بھی کھانے میں مشہور آپ کو آدم حسین دلا تو حسین کو بدنام تو نہ کر میرے کو چیشتی سے کے کے جا رہے تھے دھیان میں پہلے ایک بار جواب دے گیا میں کہ میں نہیں کرے مند کر میں کڑے انکار نہیں کیا جی۔ سارا جگ جانا لیکن سکولے وانگو میں رنگ نہیں کٹے بہاور پور یونیورسٹی والا کس حد تک گجرات ہو سکتا میرا بڑے گال جس سیمن نہیں کٹے ہوگا کنجی کا پوتلا چوری نہیں کٹے گا چوری کٹن والا چنگا ہے یا چوری کی غیرت کر کے مندے کٹن والا چنگا ہے سچی دفعہ میں میںرت کر کے مندر کو دھیلا بڑی راہ سالے مندر کے دھیرے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے میرے میٹھے ہونے میٹھے میٹھے جنہیں پوچھا آخر میں اچھی بولتا مرے بہنی آنازت آنا علاقے کا سر وہ سارے کچھ پک بستی جان دی وہ پیچھے تلے ٹھیک ہے میں اللہ کے فضل میں ساری بستی والے تلے ٹھیک ہے سکول کھول کے دل سے موجہ ٹھوک کے لگنے پہ ایک منٹ ونا مراد میں بلا دیا ونا مرادہ کھا گیا بھوکھا گھر نبی صحیح فرمایا امام محمد بن حنبل حدیث سے فرمایا امتی میں حضور دے جوڑے پاک میں سب ہوں آخا میری تقریر کے کتنا بندے بیٹھے جن کو سکول چھڑا گھر بلا کے ٹوپی والے برکے پوائیں کتنا اٹھ کر سکتا پوترا تہی بھی نہیں میں پوئی بھی نہ میں دشمن ہوں تو دوست نہیں میں یزیدی ہوں تو حسینی ہے ہاں۔ پھر حسین پاک کی طرف بھی تیرے تلوار تو یزید کی طرف ملا مجموعے طرف ملا ح